متاب گیارہ محبت سہاپا پیر کرتے تھے کہ آج کے کس طرح صحابہ کا دیتے اس طرح اسی والدہ یعنی محبت میں دوستی تھی میں فرمایا وہ میں جانا جیسے کا ایک